جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجلاہٹ دور کر سکتی ہے